حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ یمن کا ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ تین یمنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ان کا ایک بچے کے بارے میں تنازع تھا وہ تینوں کسی عورت پر ایک ہی طور میں واقع ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو کو کہا اپنی خوشی سے اس تیسرے کے حق میں دستبردار ہو جاؤ تو وہ دونوں چیخ پڑے اور راضی نہ ہوئے پھر انہوں نے دوسرے دو آدمیوں سے کہا اپنی خوشی سے اس تیسرے کے حق میں دستبردار ہو جاؤ تو وہ راضی نہ ہوئے پھر انہوں نے دوسرے دو آدمیوں سے کہا کہ اپنی خوشی سے اس تیسرے کے حق میں دستبردار ہو جاؤ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم باہم زد رکھنے والے شریک ہو میں تمہارے درمیان قرآن ڈالتا ہوں جس کا نام کا قرآن نکل آیا بچہ اسی کا ہوگا اور اس پر واجب ہوگا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیت کا تیسرا تیسرا حصہ ادا کرے چنانچہ انہوں نے ان میں ڈالا اور بچہ اس کو دے دیا جس کے نام کا قرآن نکلا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑیں نمایاں ہو گئیں سننے ابو ابودافت حدیث نمبر دو ہزار دو سو انہتر